حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد إن خير الحديث كتاب الله ترى الحديث محمد صلى الله عليه وسلم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 فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ هل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين زندگی آسانیوں اور پریشانیوں سے عبارت کوئی انسان ایسا نہیں ہے اس کے اوپر صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اسے زندگی میں کسی مرحلے میں آسانی نصیب نہ ہوئی اور نہ ایسا کوئی شخص دنیا میں ہے جو ہمیشہ آسانیوں میں رہا ہو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچی اگر وہ انسان ہے دنیا میں رہتا ہے تو اس کے اوپر چھانی بھی آتی ہے اور آسانیوں کا دور بھی آتا ہے پریشانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور آسانیاں بھی اللہ کی طرف سے ہوتی اللہ فرماتا ہے کہ انہ ہوا اب ہکا واپ کر وہی ہنساتا ہے وہی راتا ہے ہوا اب اب کا وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے آدمی ہنستا کب ہے جب اسے سکھ ملتا ہے اور آدمی روتا کب ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی ہنستا ہے تو راحت پر آرام کے اوپر ہنستا ہے روتا ہے تو تکلیف کے اوپر روتا ہے اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہی ہنساتا ہوں میں ہی رلاتا ہوں اس کا مطلب دکھ وہی دیتا ہے اور آرام وہی دیتا ہے جب دکھ اس کے ہاتھ میں ہے سکھ اس کے ہاتھ میں ہے تو آدمی کیوں نہ سکھ اسی سے مانگے اور دکھ آئے تو دکھ کو دور کرنے کی اسی سے دعا کرے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن آستانوں کے اوپر اپنی جبین نیاز کو رسوا کرتا ہے کن کن آستانوں کے اوپر اپنا سر پٹکتا ہے کاش اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در سے کچھ بھی نہیں ملتا اگر اللہ کسی کو کچھ نہ دینا چاہے انسان کا مطلوب نہ دینا چاہے تو پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے اس کا مطلوب حاصل نہیں کروا سکتا نہ کسی کو کوئی نعمت دینا چاہے دنیا کی پوری طاقت مل کر کے اگر یہ کوشش کر ڈالے کہ وہ نعمت اس تک نہ پہنچے ناممکن ہے وہ نعمت اس تک پہنچ کر رہے بیٹا وہی دیتا ہے بیٹی وہی دیتا ہے مصیبتیں وہی نازل کرتا ہے آرام وہی نازل کرتا ہے سکھ اسی کی طرف سے دکھ اسی کی طرف سے مومن تو دونوں حالتوں میں فائدے ہی میں رہتا ہے اگر نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور جب مصیبت آتی ہے تو اس کو صبر کرتا ہے صبر والوں کے بارے میں کہا گیا ان اللہ معاف صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور شکر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اللہ شکر تم لذیذ میں تم اگر تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے تو مومن تو دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے پریشانی آئے تب بھی فائدے میں رہتا ہے اس لیے کہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اور صبر بہت ہی اہم چیز ہے اور اگر آرام ملتا ہے اسے تو آرام کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکریہ سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے تو دونوں حالتوں میں مومن فائدے میں رہتا ہے آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں گاڑیوں میں لکھا ہوا کہیں بسوں میں لکھا ہوا کہیں بس اسٹیشن پر کوئی پیپر لگا ہوا ہے پوسٹر لگا ہوا ہے گاڑیوں میں پوسٹر لگا ہوا ہے آپ کی پریشانیوں کا حل نیچے کیا لکھا رہتا ہے فلاں بابا کے پاس جاؤ کوئی تعویذ لکھ کر کے دے دیتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کر دیتا ہے اور آدمی کی پریشانی دور ہو جاتی ہے ٹیلی ویژنوں کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک درمنڈا داڑھی سب چٹ رکھے ہوئے ہے اور جناب علی وہ کال ریسیو کرتا ہے فلاں کو فلاں پریشانی ہے اور وہاں ایک بڈھا بیٹا رہتا ہے دکھائی نہیں دیتا اور یقیناً بہت بڑا شیطان ہوگا وہ اس لیے کہ وہ ایک بہت بڑی بدت پھیلا رہا ہے پوری دنیا کے اندر استخارا کرتا ہے جبکہ استخارے کا مصروف طریقہ یہ کہ آدمی خود وہ دعا پڑھے دو رکعت نماز پڑھے اور وہ دعا پڑھے استخارے کی اس کے بعد اللہ تبارک بتا رہا ہے اس کے لیے جو خیر ہوتا ہے اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے دل میں ڈال دیتا ہے یہ استخارے کا مصنون طریقہ ہے استخارے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس اپنی پریشانی لے جائیں اور وہ آدمی استخارہ کر کے آپ کی پریشانیوں کا حل بتائے یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر وہ جو بڈھا جو کچھ کر رہا ہے یقیناً وہ بہت بڑی بدا پھیلا رہا ہے اور بہت بڑا شیطان ہے وہ اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے یقیناً وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سکھ میری طرف سے اور دکھ میری طرف سے ہے میں ہی سکھ دیتا ہوں میں ہی دکھ دیتا ہوں میرے ہی پاس تمام پریشانیوں کا حل ہے تمام پریشانیوں کا سالویشن میرے پاس ہے سالو میں کرتا ہوں تمام پریشانیوں اگر آپ کو پریشانیاں حل کروانی تو اس کا ایک طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں اسی سے مانگیں بس آپ کی پریشانیاں اللہ کے تعالیٰ حل کر دے گا خطب مسنونہ کے بعد میں نے جو آئے کریمہ تلاوت کی ہے اس میں یہ بات کہی ہے وقال ربکم استجب لکم میرے رب نے کہا کہ دعونی تم سب مجھ سے دعا کرو استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں ان لبی نے تک بنونا عبادت کی سہر جو لوگ میری عبادت سے استقبال کرتے ہیں بڑے بنتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے یعنی مجھ سے نہیں مانگتے بڑے بنتے ہیں ہم قریب و ذلیل و خار ہو کر کے جاننے میں ڈال دیے جائیں گے یہاں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں موجود ہے اس طریقے ایوان سلمان نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم رواه أحمد المسندين حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے دعا ہو عبادت دعا عبادت ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا دعا کے عبادت ہونے پر اس آیت کریمہ سے اس کی شاید فرمایا وقال ربكم مدوری استجب لكم تمہارے رب نے کہہ دیا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کرو اکثر لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان لگی نے تکبرو عبادت کی عبادت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے عبادت تو آپ نے خود دعا کریں دوسروں سے بھی کہہ دے کہ ہمارے لیے آپ دعا کیجیے لیکن کس سے مردہ سے نہیں زندہ سے زندہ کوئی آدمی ہو اچھا ہو تو اس سے آدمی دو ذرا دعا کیجیے دلیل دلیل اس طرح برانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج آ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ يدعو لله لنا فقال فقال اللهم اغفر لنا لنا وارحمنا وارض عنا عنا وتقبل وادخلنا الجنة ونجنا من النار شأننا كله فكأن اشتهينا أن يزيدنا قد جمعت لكم الأمر رواه احمد في مسنده حضرت امام احمد الحمد الرحمۃ اللہ علیہ کو ایسے مسند احمد حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے آپ ایک اصا کے اوپر ایک لکڑی کے اوپر ٹیک لگا کر آ رہے تھے اسی وجہ سے آپ کو کوئی کمزوری لاحق تھی اور آپ اتا کے اوپر ٹیک لگا لگا کر کے آ رہے تھے جب ہم نے دیکھا کہ آپ ٹیک لگا کر کے آ رہے ہیں اصا کے اوپر تو ہم لوگ کھڑے ہو گئے فکم نہ لہو آپ کو دیکھ کر کے ہم کھڑے ہو گئے آپ نے بیٹھ بڑھیا مجھے دیکھ کر کے تم لوگ کھڑے کیوں ہو گئے لا فکوم تما تقوم مل یعظم بعضها بعضا تم لوگوں کی یہ حرکت تو اجمی لوگوں کی طرح ہے کہ جب اجمی بادشاہ آتے ہیں تو ان کی رعایا ان کے درباری ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تم لوگوں نے وہی حرکت کی ہے تو تم لوگ اس طریقے سے مت کھڑے ہو جاؤ جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے تو میری تعظیم کے لیے تم کھڑے مت ہو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ قیام تعظیمی ممنوع ہے نبی کے لیے جب تعظیمن نہیں کھڑا ہوا جا سکتا تو تو کسی دوسرے آدمی کے لیے آدمی کیسے کھڑا ہو سکتا ہے کیسے جائز ہو سکتا ہے اور جو لوگ سلاط و سلام پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے سلاد و سلام پڑھتے وقت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی وہاں تشریف لائے ہیں اولن نبی کی حیات پر بربر ہے آپ دنیا میں تشریف نہیں لاتے روح دنیا میں واپس نہیں آتی چلی دنیا سے چلی جانے کے بعد تو اولن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اگر کوئی عقیدہ ایسا رکھتا ہے تو وہ گمراہ آپ کی روح دنیا میں نہیں آتی آپ برفکٹ اور آپ کو حیات حتمرزی حاصل ہے جو ہمارے ذہنوں سے پڑے ہے ماورا ہے وہ کس طریقے کی زندگی میں معلوم ہے جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صلاح تو سلام کی مجلسوں میں آپ آتے ہیں وہ بھی پتا ہے اور جو کھڑا ہوتا ہے وہ بھی حدیث کے خراب کرتا ہے کہ نبی آئے ہیں اب قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ قیام تعظیمی کے لیے یہاں آپ زندہ تھے تو لوگ آپ کو دیکھ کر کے کھڑے ہوئے صحابہ خیام کھڑے ہوئے آپ نے منع کر دیا کہ مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوتے ہمیں آدمی تو ایسے ہی ممنوع ہے اللہ سلام کی مجلسوں میں کھڑے ہونا اولن گمراہی یہ ہے کہ نبی یہاں آ کے پہلا گمراہ کرنا عقیدت یہ اور دوسرے نبی کو دیکھ کر کے کھڑے ہونا اس کی ممالک کوئی نبی اس میں کہ مجھے جب دیکھو تو تعظیم مت کرو مسئلہ معلوم ہے اندر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گئے تو ہم لوگوں نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کرنا ہم لوگوں کی خواہش یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے دعا فرمائے ایت ہوا للہ ہم لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائے رسول نے دعا فرمائی سب کے سامنے دعا فرمائیے اللہم اغفر لنا اللہ ہمیں بخش ورحمنا ہمارے اوپر رحم کرنا ورننا ہم سے تو راضی ہو جا تقبل عنا ہمارے عملوں کو جو ٹوٹے پھوٹے قبول کر گلنا جنگنا ہمیں جنت جنگل بنا دن سر من النار جہنم سے ہم کو محدود کرنا وارسلے لنا شامنا کلہ ہمارے تمام حالات کو درست فرما اللہ دعا اللہ وارض عنا وتقبل عنا وادخلنا تکبر ونجنا من النار واصلح لنا شاننا كله اب جب یہ دعا ہو رہی تھی آپ جیسے خاموش صاحب کرام نے خواہش کی اللہ کیسے فرار دعا کروائے فرار دعا کر ہی نہ یہ زیدان ان شاہ ہماری خواہش یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں اور دعا فرمائے تو آپ نے فرمایا اب کیا کرو تب جمعیت لکم الامر تمام چیزیں تو آ گئی تب جمعیت لکم الامر تمام چیزیں تو جمع ہو گئی اب کیا چاہیے مغفرت کی بات ہو گئی تمہارے اوپر رحم کی بات ہو گئی تمہارے اعمال کی قبولیت کی بات ہو گئی تمہارے تمام حالات کی اسلام کی بات ہو گئی جنت میں داخلے کی دعا ہو گئی جہنم سے نجات کی بات ہو گئی اللہ سے راضی ہونے کی بات ہو گئی اب تو یہ ایسی دعا ہو گئی جس کے اندر ساری چیزیں آ گئی اچھا ضرور سے دعا فرمائی بہرحال دعا بڑی جامع آپ نے فرمائی استدلال یہ کرنا تھا کہ کسی بزرگ آدمی سے اچھے آدمی سے اللہ والے سے متقی آدمی سے یہ کہہ دیجیے آپ کہ ہمارے لیے آپ دعا کرنا جیسا کہ صاحب کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کرنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر جو دعا کرتے مرشد جو دعا کرتے بابا جو دعا کرتے اللہ ضرور اس کو قبول کرتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے دعا سے ایک ریکویسٹ ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے ایک درخواست ہے چاہے تو قبول کرے چاہے تو قبول نہ کرے ایک عام آدمی کی دعا قبول کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک نبی کی دعا نہیں قبول کر سکتا کا معاملہ ایسا ایک عام آدمی کی دعا قبول کر لے ندی دعا کرے لگا قبول کرے کیا ایسا ہے کہ نبی دعا کرے اللہ قبول نہ کرے ہاں ایسا ہے دلیل دلیل اس طرح ہے وان سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل ذات یوم من العادیہ اذا مر بمسجد بني معاويه خلا فركع في ركعتين وصلى الى ما ربه طويلا من صرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا أعطاني سنتين أم عن واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانينا وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانينا وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَكُونَ فَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِهَا رواہ مسلم کی کتاب الشیطن حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الشیطن ملا ہے حضرت سعد فرماتے ہیں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عوالی سے آ رہے تھے عوالی مدینہ سے یہاں تک کہ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے جب گزرے نقطہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اسی کے نام سے مسجد کا نام رکھ سکتا ہے مسجد بنی معاویہ لوگ کہتے ہیں جب اللہ کا گھر ہے تو ان سے یہ کہنا بنی معاویہ کی مسجد بولے تو مسجد بنی مالی بولے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے یہاں حدیث میں ہے مسجد بنی معاویہ اس کا مطلب ہے کسی کے نام سے مسجد منسوخ کی جا سکتی ہے یہ جائز ہے مسجد بنی معاویہ جب آپ مسجد بنی معاویہ کے پاس سے گزرے تو آپ اس میں داخل ہو گئے مسجد ہے آپ مسجد بنی معاویہ کے اندر آ گئے آپ نے وہاں آتی دو رکعت پڑی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئے دو رکعت پڑھ لیں کہتے ہم نے بھی پڑھ لیا آپ کے ساتھ صاحب کرام بولتے حضرت ساتھ بھی تھے کام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے لمبی دعا کی اپنے بہت اپنے رب سے دیر تک دعا کی اللہ اللہ نبی نے دیر تک اللہ سے دعا فرمائی کروائی اور بہو تبھی اچھا تم منصورہ پہ لے دعا کرنے کے بعد ہماری طرف پلٹے پلٹنے کے بعد تھا جانتے ہو میں نے اللہ سے کیا مانگا تین چیزیں مانگی تھی تین چیزیں اللہ سے مانگی تھی اتنی لمبی دعا میں نے کی تھی اس میں اللہ سے تین چیزیں مانگی تھی دو دعائیں تو قبول ہو گئی تیسری دعا کے لیے اللہ نے منع کر دیا میں نے قبول کر دیا میں نے اللہ سے پہلی دعا یہ کی کہ اللہ میری امت کو تعلیم میں مبتلا مت کرنا کہ میری پوری امت تحت عام کے اندر مبتلا ہو جائے عام تحت ان کے اوپر نازل ہو جائے بھوکو مرنے لگے سب کسی بستی کے اندر ہو سکتا ہے کسی اسٹیٹ کے اندر ہو سکتا ہے تحت عام کے اندر یہ امت مبتلا نہیں ہو یہ دعا قبول ہوگی یہ امت کا ہلاک نہیں ہوگی پھر میں نے اپنے اللہ میری امت کے اوپر اس طرح آزاد نے ڈالنا جیسے نوہ کے اوپر نوہ کی قوم کے اوپر آیا تھا پانی کا آزاد آیا چند کے علاوہ سارے کے گھر دودھ پہ کے مرے تو غرق سے میری امت نہیں ہو ہلاک میں یہ دو کر اللہ کے نے فرمایا یہ دعا بھی قبول ہو گئی یعنی غرق سے امت نہیں مرے گی پوری کو پوری امت غرق ہو جائے میں نے تیسری دعا یہ کہ جو منظور نہیں ہوئی جو قبول نہیں ہوئی میں نے کہا کہ اللہ میری امت میں اختلاف نہ ہو آپس میں لڑے نہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی لڑ رہے کتنے فرقے ہو گئے ایک فرقہ دوسرے کا دشمن اتحاد ختم ہو گیا ہے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تھی مسلم کتاب الفتن کی روایت بتا رہی ہے دعا قبول نہیں ہوئی تو یہ کہنا کہ بابا کی فلا مرشید کی دعا ضروری قبول ہو جائے گی یہ روایت بتا رہی ہے کہ نبی کی بھی بات دعا اللہ قبول نہیں کرتا دعا کا قبول کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ اللہ سے نہیں منوا سکتا نبی بھی نہیں منوا سکتا کہ میری دعا قبول ہونی چاہیے پیر کیا منوائے گا مرشد کیا منوائے گا ولی کیا منوائے گا کوئی نہیں منوا سکتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دعا کو قبول نہ کرنا چاہیے نبی بھی نہیں منوا سکتا اللہ کو پاور اللہ تبارک اس کی عظمت دعا بعض لوگ مانگتے ہیں فلاں کے سفیل میں فلاں کے وسیلے سے اللہ دعا قبول فرما قبول محمد کے کفیل میں دعا چونکہ عبادت ہے عبادت میں سفیل نہیں چلتا عبادت تو وسیلہ نہیں چلتا نماز کی عبادت سے کہیں وسیلہ ہے کہیں نہیں وسیلہ ہے کچھ معاملہ تھا براہ راست موبائل اللہ کا تعالیٰ سے کے اندر ایک وسیلہ تو اللہ کے اسماء حسنا کا وہ لے سکتا ہے اور ایک ہے کسی زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ ایک ہے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ مردوں کا وسیلہ تو ہے ہی نہیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اب آپ کے وسیلے سے دعا مانگنا مردے کے وسیلے سے دعا مانگنا ہے نہیں دلیل دلیل کس طرح ہے بار رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا قحطه استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا اسقنا قال فيسقون رواه البخاري في كتاب الاستسقاء حضرت امام بخاری سبھی سے پاک کو ایسے کتاب السط کا بنایا حضرت انس مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب عہد پڑھتا تب حضرت عباس ابن عبد المطلف کے پاس جاتے سب سے بڑے بزرگ مدینہ میں وہی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان کے پاس آتے اور کہتے ہیں تو دعا کرو اللہ تو کیسے دعا کرتے اللہ بنا بنا اے اللہ ہم تیرے نبی کی دعاؤں کا وسیلہ لے کر کے اسے مانگتے تھے مانگتے تھے کنر توسل ہوئی مانگتے تھے مانگتے تھے متشینا تو تو ہمیں پانی دیتا تھا وہ سلون لے کا اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں پلا تو ہمارے اوپر بارش برسا ہمیں پیراب فرما اور اس کو کہتا ہے کہ بارش ہوتی تھی بارش ہوتی تھی اس کا مطلب ہے کہ بارش رک جائے تو تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگنا چاہیے بارش اللہ کے علاوہ کوئی نازل نہیں کر سکتا بارش اللہ سے مانگنی چاہیے بارش رک جائے تو اللہ تبارک پاس مانگنا چاہیے ہوا ہم اپنے نبی کا وسیلہ لیا کرتے تھے یعنی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے اب نہیں اب ہم نبی کے چچا کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مردوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے نبی کیوں نہ ہو یہ تو کہتے ہم اپنے نبی کی دعا کا وسیلہ لیا کرتے تھے کیا مطلب سب سابے کرام تیرے ہم نہیں لیتے اس لیے کام کر چکے ہیں مردوں کا وسیلہ نہیں ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں ہے آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اب آپ کا وسیلہ دعا میں نہیں لگے گا جب نبی کو دعا کے وسیلے میں نہیں لایا جا سکتا تو اور پیر مرشید اس کو دعا کے وسیلے میں جلایا جا سکتا ہے حرام ہے شرک ہے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ مردوں کا وسیلہ نہیں ہے چاہے نبی ہی کیوں اور دوسرے یہ کہ بارش بند ہو جائے تو دعا مانگنی چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ بارش برساتا ہے دعا کی وجہ سے دعا کی وجہ سے بارش برسات بارش بھی اس کے ہاتھ میں دعا سے مسئلہ سالو کیا جا سکتا ہے یہ تو ہوا اچھے اور نیک آدمی کا وسیلہ جو زندہ ہو جیسے عباس ابن عبد المطلف کی دعا کا وسیلہ لیا گیا کہ آپ دعا کریں وہ زندہ پھر نیک اور دوسرے اپنے آواز سوالیہ کا وسیلہ آپ مسلم شریف اٹھا کریں گے تو بہت لمبی روایت ہے پڑھوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا بہت لمبی روایت ہے حوالہ دے دیتا ہوں خالی کہاں آپ دیکھیں گے حدیث کا نام ہے حدیث غار راوی کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں ہے یہ یہ مسلم شریف کتاب و الانبیاء میں جہاں کتاب الانبیاء ہے نا کتاب الانبیاء کتاب الانبیاء کھولے جانا ندیوں کا بیان ہے کتاب و احادیث الانبیاء بخاری میں بخاری بخاری کتاب و احادیث الانبیاء میں یہ حدیث موجود ہے کہاں دیکھیں گے آپ بخاری شریف کھولیں کون سا باپ کون سے چیپٹر کتاب و احادیث الانبیاء اس میں یہ حدیث موجود ہوگی نام کیا حدیث تھا راوی کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تو آرام سے مل جائے گی باب بھی نے بتا دیا راوی بتا دیا حدیث کا نام بتا دیا وہ تین آدمی غار میں گھس گئے تھے بارش سے بچنے کے لیے تو ایک پتھر سڑک کر کے غار کا منہ بند کر دیتا ہے تینوں سوچ رہے اب تو مر گئے ہم اب تو بچنے والے نہیں اس لیے کہ یہ چٹان اتنی بڑی ہے تینوں آدمی زور لگا رہے ہیں اندر سے چٹان سڑک نہیں رہی ہے تینوں آدمی اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ لیتے ہیں یاد کرتے ہیں کہ کوئی اچھا عمل کیا تھا جو خالص اللہ کے لیے تھا تینوں آدمیوں نے ایک ایک دعا کو یاد ایک ایک عمل کو یاد کیا اور اسی عمل کے وسیلے سے تینوں نے دعا مانگی ایک نے مانگی تو تھوڑی سی چٹان سڑک گئی دوسرے نے مانگی تھوڑی سی چٹانوں سڑک گئی تیسرے نے مانگی تھوڑی سی چٹانوں سڑک گئی نکلنے کا راستہ بن گیا تینوں نکل آئے سے پتا ہی چلتا ہے کہ آدمی اپنے امال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتا ہے اور اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے کسی پریشانی میں آدمی مبتلا ہو جائے دیکھو کتنی بڑی پریشانی آدمی موت کے منہ میں پھنس گیا ہے موت کے منہ میں پھنس گیا ہے آدمی بارش سے بچنے کے لیے غار میں گئے چٹان سرکی اور غار کا منہ بند ہو گیا تینوں تو زندہ بدل ہو گئے تمام لیکن اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اس بڑی مصیبت سے دعا ہی کی وجہ سے نجات بخشی ایک تو یہ اور دعا انہوں نے کیسے کی اللہ سے دعا مانگی اپنے اچھے اعمال کے وسیلے سے تو نیک آدمی کا وسیلہ دعا کا اور اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اور تیسرے اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کو حوالے میں لا کر کے وسیلے میں لا کر کے دعا یادین اے رحم کرنے والے میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے میرے سب دیکھیے آپ نے وسیلہ لیا یا ستار یا وستا پلے بخش چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما حسنا کا حوالہ لے سکتے ہیں دلیل دلیل دوں دلیل اس طرح وار عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك اجر في قضاء اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك اور علم تہ احد الخلقک او انزل تو کی کتاب اور اس پر کبھی فعل غیر عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه واق وابدله مكانه فرجا فقيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال ينبغي لمن سمعها ان في احمدی حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو احمد کے اندر حضرت بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی انسان کو زندگی کے کسی موڑ پر کوئی دکھ پہنچے کوئی تکلیف پہنچے کوئی اندیشہ پہنچے کوئی غم نہ ہو غم کے موقع پر تکلیف کے موقع پر یہ دعا پڑھ لیں کون سی جو ابھی دعا میں نے پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی وجہ سے اس کے ہم کو اور حزن کو اس کی موجودہ پریشانی کو یا وہ کسی ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے ماضی میں کوئی تکلیف ہو گئی کہ اس کو اس کو یاد کر کے پریشان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حزن کو یا آنے والے کسی اندیشے سے پریشان ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے غم کو دور کر دے گا اس کے حزن کو دور کر دے گا دور کر کے کیا کرے گا پریشانی کو دور کر کے فرض لے آئے گا فرج فرج یعنی آسانی لے آئے گا لے آئے گا پریشانی کی جگہ آسانی لے آئے گا جب یہ دعا سارے کرام نے سنی اور اس کی فضیلت معلوم ہوئی اس کی اہمیت معلوم ہوئی تاکہ اللہ کے رسول جب دعا اتنی اہمیت کے حامل لے تو کیوں نہ یاد کر لیں ہم آپ نے فرمایا جو بھی اس کو سنو وہ یاد کر لیں کرم کے نام سے یاد اس مشہور ہے اس میں ایک ٹکڑا ہے جس سے میں استدلال کرنا چاہ رہا ہوں اللہ عمد نے آپ دکھ وبن آبد وبن دک نا بھی دک ما بن کیلو کا بالکل الگ میں تو سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے دوپہر میں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے جو تم نے اپنا نام رکھا ہے دیکھیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے اس کے اسما کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے آدمی کا وسیلہ اچھے آدمی کا مردے کا نہیں آمال صالحہ کا وسیلہ اور دوسرے اللہ کا اسما حسنہ کا وسیلہ دعا کتنا پاور ہے کتنا پاور ہو سکتا ہے بار بار دعا میں بہت پاور ہوتا ہے مثلا حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے سلحان والے اس کے اندر بہت پاور ہے کتنا پاور ہے حدیث کس طرح وان رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت النون ازدعا دعوت النون ازدعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط روا ترمیزی بھی کتاب القبر حضرت امام روا ترمیزی بھی کتاب دعوت حضرت امام ترمیزی حدیث کو کتاب دعوت کے اندر لایا جہاں دعا کا بیان ہے وہاں امام ترمیزی حدیث کو لایا حضرت صاحب نے جو خاص ہے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے دعا کی دعوت دعوت جنوری دا مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے دعا کی کہا وہ بطن بتری جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے کیا دعا کی لا الہ الا انت کنت من میں یہ دعا یہ دعا کتنی پاور والی ہے ظلم مسلم کی شہید پتو کسی بھی چیز کے بارے میں عربی کا ایک فائدہ ہے کہ جب نکرہ نکیرا نفی آتا ہے تو عروم کا فائدہ رہتا ہے یا دیکھو لم نفی ہے شہید نکرہ لم یا بیا رجل مسلم کی شی سخت سب کہ کوئی بھی مسلمان آدمی اگر اس دعا کے ذریعے کوئی چیز مانگنا چاہے کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرے کسی بھی چیز کے بارے میں دعا کرے سجا بلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کر قبول کر پاور ہے اس دعا کے لیے لمبی دو بہان ردو کسی بھی پریشانی میں رہو یہ دعا کرو صرف سبھی کے ساتھ اور کتاب اور ہوتا ہے دعا میں جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں حضرت سلمان فارسی سے وان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر رواه الترمذي في کتاب القبر حضرت امام الترمذی اس حدیث کو جہاں تقدی کا چیپٹر ہے کتاب القبی کتاب القبی کے اندر حدیث سنا ہے حضرت سلمان فارسی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے اب پاور ہے دعا میں اللہ تبارک کو تعالیٰ قضا کو بدل دیتا ہے قضا کا مطلب سمجھو کیا ہوتا ہے اللہ نے کوئی چیز لکھ دیا ہے اور وہاں یہ بھی لکھ دیا ہے اگر بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں یہ چیز کو دے دوں گا اور اگر نہیں دعا کرے تو نہیں دوں گا لکھا ہوا دعا کرے گا تو دے دوں گا نہیں دعا کرے گا نہیں دوں گا یہ مطلب تقدیر کے لکھنے کا جی دعا کرے گا تو دے دوں گا نہیں دعا کرے گا نہیں دوں گا لہٰذا دعا مارتے رہنا چاہیے ہو سکتا ہے دعا لکھا ہوا ہو کہ اگر دعا مانگی اس نے تو یہ چیز دے دوں گا تو لا اردو تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز نہیں لوٹا سکتی سوائے دو آ کے ولا یزید اور عمر کے اندر کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے آدمی نیک کام کرتا رہتا ہے تو اللہ تبار خالص کی عمر میں اضافہ کرتا ہے عمر میں اضافے کا دو مطلب ہے ایک مطلب تو یہ ہے کہ عمر کم ملے کام زیادہ اللہ لے لے نیکیوں کا کتنے بڑے بڑے معاہدے گزرے امام ابن نے پہنیا پینسٹھ سال کی عمر ہے تقریباً چونسٹھ سال کی جتنی نبی کی عمر تھی اگر ابن تیمیہ اللہ تحریا اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا تیمیہ سے اتنی مختصر عمر میں اتنا کام لیا ہے تجدید کا کام لے ہے پورا دین کا تو اللہ تھوڑی عمر کے اندر بہت زیادہ نیکی کا کام لے لیتا ہے تو یہ نیکی میں عمر میں بڑھوتری نہیں ہوئی کہ کوئی آدمی پچاس سال میں اتنا کام کرنے جائے تو آدمی کو دو سو سال میں زیادہ نہ کام کر سکے یہ عمر میں زیادہ ٹھیک ہے کبو اور حقیقت میں عمر بڑھ جاتی ہے اس میں لکھتا رہتا ہے کہ اگر آدمی یہ نیکی کرے گا تو اس کی عمر بڑھ جائے گی ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتا یعنی عمر بھی گھٹتی بڑھتی ہے اور دعا سے بڑھتی ہے اللہ دعا کے اندر ان کا پاور ہے دعا کے اندر ان کی قوت ہے دعا کے شرائط کیا ہیں آدمی دعا کرتا دعا قبول کیوں نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی چار شرائط ہیں چار شرائط میں بیان کر دیتا ہوں ایک تو ہے حلال رزق دلیل مانبی ہوئے کر رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس ان اللہ طیب لا یقبر الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا وانی بما تعملوا علیم وقال

وہ مکان حرام وہ مشرب حرام وہ ملبس حرام حرام حسیت حرام پاننا اس پہ جب لے رواہ مسلم کی کتاب زکات حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب زکات کے اندر لائے حضرت ابو حرا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرما اللہ پاک ہے پاک ہی چیز قبول کرتا اپنے راستے میں جی اور اس نے اسی چیز کا حکم دیا ہے مومنوں کو جس چیز کا حکم نبیوں کو دیا ہے کیا یا رسول میرا طیبات امام علیہ کہ اے تمام رسول حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو یا دیکھو کیا کاغذ ہے یا رسول کلو ملت طیبات وام صالحات پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو اس کا مطلب اگر آدمی پاک روزی نہیں کھاتا تو عمل صالح نہیں ہوتا کلو ملت طیبہ کے بعد عمل صالحہ لانے کا فلسفہ ہے آدمی طیبات نہیں کھاتا تو عمل نیک نہیں ہوتا اور پھر آپ نے ایک آئے اور کوئی ہم نے تم کو دیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا سفر کے اندر آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے بے سہارا رہتا ہے پریشان رہتا ہے وہ فیسلٹیز نہیں ملتی اس کو جو گھر نہیں ملتی ہے اور اس پر بھی بےچارا لمبا سفر کیے تین اس سفر لمبا سفر ہے اکبر بال سکھے ہوئے غبار آلودے دے رہی سے ہوا تھی اور آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے یمن سنے گئی الاسما یا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے کہتے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب لیکن اس کا کھانا حرام متن حرام وہ مشرب وہ حرام اس کا پینا حرام وہ ملبس وہ جو لباس بدن کے اوپر وہ حرام وہ ہو کے حرام اس کا جو بدن بنا ہے گوشت کا تو پورا کا پورا حرام سے بنا ہے اللہ اس آدمی کو کیسے قبول کر سکتا ہے اللہ دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے حلال رزق سلسلے میں چاہتا ہوں ایک حدیث اور پیش کر دوں بڑی پیاری ابھی تک حضرت عبداللہ ابن عباس سے وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال تو هذه الايه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اصب متعبك تكن مستجاب الدعوه الذي نفس محمد بيده ان العبد ليحبس اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل اربعین یومن وعیما عبد نبت لحمه من السخط او الربا فنر اولدی رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط حضرت امام طبرانی رحمت اللہ علیہ سجید پاک کو المعجم الاوسط کے اندر لائے حضرت عبداللہ اللہ عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت تلاوت کی گئی اے لوگو اللہ نے جو حلال رسک دیا وہ کھاؤ حضرت صاحب اللہ کو پاس کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرما دیجیے میں مستجاب دعوت ہو جاؤں یعنی جو دعا کروں قبول ہو اللہ کا تعالیٰ قبول کر لے تمام صحابہ کرام میں حضرت آ کی خصوصیت آپ مستجاب دعوت تھے جو دعا کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا آپ دعا فرمائے کہ اللہ مجھے مستجاب دعوت کرا میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک کام کرو اتب مت کروں گا بس ایک کام تمہیں کرنا تم ہر لکما جو پیٹ کے اندر ڈالو پوری تحقیق کے ساتھ حلال کا یا حرام کا اگر حلال کا ہر لکما گیا تب تم مستجاب دعوت ہو اللہ تو مستجاب دعوت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے حلال رسک تلاش کرے حرام رسک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے پہلی چیز تو اور دوسری شرط یہ اللہ سے دھیرے دھیرے مانگے ریا کاری نہ ہو جیسے اگر زکریہ کا واقعہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا وہاں تین شرطیں پہلی شرط حلال ہے تین شرطیں وہاں ہیں شرطیں دیکھنے بس بات ختم کرتا ہوں اللہ ذکر رحمت ربی کا اضلا دور بہ خفیہ ندا انفیے دھیرے دھیرے بولو اللہ مجھے اس میں ریا کاری کا خطرہ نہیں رہتا ہے دھیرے دھیرے مانگتا اللہ سے تنہائی سے میں پہلے تو دھیرے دھیرے مانگے یہ دوسری شرط حلال رس دوسرے دھیرے دھیرے اللہ سے مانگے کے چپتے کے رو رو کر کے اور تیسرے اپنی آجیزی کا اظہار کرے جیسے انہوں نے کہا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اللہ میرے بال سفید ہو گئے اللہ اللہ کمزوری ظاہر کرنا اپنی اپنی بھی کا اعتراف کرنا اور تیسرے ورنہ کل بھی اپنی پیشہ اے اللہ تجھ سے معاف کرنا کبھی رسوا نہیں ہوا میں تجھ سے معاف کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا تو نے ہمیشہ مجھے نعمتوں سے نوازا یعنی اللہ کی نعمتوں کا اعتراض گنو چار رشتے حلال دھیرے دھیرے دعا مانگنا اپنی آجزی کا اظہار اور تیسرے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف یہ چار چیزیں دعا کے لیے شرط ہیں یہ چاروں چیزیں اگر موجود ہیں اللہ تبارک دعا قبول کر لے گا اللہ ہمیں اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے تو آخر الحمد للہ رب العالمین ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 لا إله إلا الله سو دلخلج مل کے کھڑے رہے اللہ اکبر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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله اللہ الله أكبر اللہ أكبر الله اللہ الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ایک ضروری اعلان سنیے جیسے کہ پہلے اعلان ہوا تھا آج الحمد للہ الشیخ جلال الدین قاسمی ہمارے پاس میں یہاں پر جمعہ کا خطبہ کریں پریشانیوں کا حل اور اسی طرح فوراً اس وقت ہم لوگ مکہ جا رہے ہیں وہاں پر فرقہ فرقہ نہ بٹو اس کے اوپر انشاءاللہ ان کا مدلل خطاب ہوگا اسی طرح آج شام میں عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد بن محفوظ میں کے شیخ کا اور ایک بیان ہوگا تو آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ وہاں پر حاضر ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویسے ابھی ہمیشہ یہاں پر سوال اور جواب کی محفل ہوتی ہے انشاءاللہ آج وہ نہ ہو سکے گی اس کے لیے ہم آنے رکھا ہے کیونکہ ہمیں فوراً مکہ چلنا ہے اللہ علیہ کو اللہ